فيه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو تم میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناو تلقون الیہم بالمودہ تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو وقد کا فروغی ماجا اکمل الحق اور انہوں نے یقیناً اس حق سے انکار کیا ہے جو تمہارے پاس آیا ہے یقریج وہ تمہیں بھی اور رسول کو بھی نکالتے ہیں ان تؤمنوا باللہ ربکم کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے ہو جو تمہارا رب ہے ان کن تم خرج تم جہادن فی سبیلی وبتی غا امرواتی اگر تم میرے راستے میں جہاد کے لیے اور میری رضا کی تلاش کے لیے نکلتے ہو تو سرون بالمبدا تم ان کی طرف چھپا کر دوستی کے پیغام بھیجتے ہو و انا علام و بیما تما تم اور میں بخوبی جانتا ہوں اس کو جو تم چھپاتے اور جو تم ظاہر کرتے ہو الحمن کم فقد اللہ اور تم میں سے جو بھی ایسا کرے گا وہ درست راستے سے بھٹک جائے گا ان يثقفوكم يكونوا لكم اعداء ويبسطوا اليكم ايديهم والسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے اور اپنے ہاتھ اور اپنی زبانیں تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے اور خواہش کریں گے کہ تم بھی کفر کرو لن تنفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القيامه يفصل بينكم والله بما تعملون بصير تمہیں تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد ہرگز فائدہ نہ دے گی قیامت کے دن تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے گا اور اللہ تعالی جو تم عمل کرتے ہو اسے خوب دیکھنے والا ہے قد کانت لکم اسوت حسنت فی ابراہیم والذین معه یقیناً تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے ابراہیم میں اور ان لوگوں میں جو اس کے ساتھ ایمان لائے اذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله جب انہوں نے اپنی قوم کو کہا کہ یقینا ہم تم سے بری ہیں اور ان سے بھی جن کی تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوت والبغضاء ابدا ہم نے تمہارے ساتھ کفر کیا اور ہمارے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہمیشہ کے لیے ظاہر ہوا حتی تؤمنوا باللہ وحدہ حتی کہ تم اکیلے اللہ پر ایمان لے آؤ اللہ قول ابراہیم علی ابیہ لأستغفرن لک مگر ابراہیم کا اپنے باپ کو یہ کہنا کہ میں ضرور تیرے لیے بخشش طلب کروں گا وما املک لک من اللہ من شیء اور میں تیرے لیے اللہ سے کسی چیز کا مالک نہیں ربنا علیک توکلنا و الیک انبنا و الیک المصیر اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر ہی توکل کیا اور تیری طرف ہم لوٹتے رجوع کرتے ہیں اور تیری طرف ہی لوٹنا ہے ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آزمائش فتنہ نہ بنا دے وغفر لنا اور ہمیں بخش دے ربنا اے ہمارے رب انک انت العزیز الحکیم یقیناً تو ہی سب پر غالب اور کمال حکمت والا ہے لقد كان لكم فيهم اسوه حسنه لمن كان يرجو الله واليوم الاخر یقینا تمہارے لیے لوگوں میں بہترین نمونہ ہے

قریب ہے کہ اللہ تمہارے درمیان اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو ان میں سے دوستی بد پیدا کر دے اور اللہ تعالیٰ بہت قدرت رکھنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم ان اللہ یحب المقسطین اللہ تمہیں ان لوگوں سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے جنگ کی اور نہ تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا کہ تم ان سے نیک سلوک کرو اور ان کے ساتھ انصاف کرو یقیناً اللہ انصاف کرنے والوں سے محبت کرتا ہے انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين واخرجوكم من دياركم وظاهروا على اخراجكم ان تولوهم یقیناً اللہ تو تمہیں صرف ان لوگوں سے منع کرتا ہے جو دین کے بارے میں تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالتے ہیں اور تمہارے نکالنے پر ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ دوستی لگاؤ وَمَن يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَائِكَهُمُ الظَّالِمُونَ اور جو ان کے ساتھ دوستی لگائے گا تو پس وہی ظالم ہے یا ایوہ الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بی ایمانہن اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو جب تمہارے پاس مؤمنہ عورتیں آئیں ہجرت کر کے تو ان کا امتحان لو اللہ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ تو اگر تم ان کو مؤمنہ پاؤ جان لو کہ وہ مؤمنہ ہیں تو تم انہیں کافروں کی طرف نہ لوٹاؤ حل لکم ہجرت کر کے مکے سے مدینے اگر وہ مومن ہے تو پھر انہیں واپس نہ بھیجو معاہدہ ہو گیا تھا نا ادیبیہ میں کہ جو آئے گا مسلمان ہو کے ہم واپس کر دیں گے تو اللہ نے کہا اگر عورتیں مسلمانوں کی آتی ہیں وہ نہ واپس کرو لاہم نہ یہ عورتیں ان کے لیے حلال ہیں اور نہ وہ ان کے لیے حلال ہیں وہ آ تو مان فکو اور دو جو انہوں نے خرچ کیا یعنی ان کے حق میں اور واپس کر دو لا ولا کے ادا آتے تم اوہ نہ اور تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی حرج نہیں ہے کہ تم ان سے نکاح کرو جب تم ان کو ان کے حق مہر پورے دے دو ولا تم سیکھو بیسا مل کافر اور نہ تم روکو کافروں کی عصمتیں وس وس اللہ عسمتیں اور تم سوال کرو اس چیز کا جو تم نے خرچ کیا ہے ولیس علوما انفق اور وہ بھی مانگے جو انہوں نے خرچ کیا ہے ذالکم حکم اللہ ہی اللہ کا حکم ہے یحکم بینکم و تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے واللہ علیم الحکیم اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا بہت حکمت والا ہے وہ انفاطم سیم ازواج کمر القفاری اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کافروں کی طرف چلی جائے فعاقبتم تم پھر تم بدلہ حاصل کرو فعت اللہ مثلا ما انفاق تو جن لوگوں کی بیویاں چلی گئیں انہیں اتنا دے دو جتنا انہوں نے خرچ کیا ہے اللہ اور اس اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان لانے والے ہو یا ایوہ النبی اذا جاک المؤمنات یبایعنک علی اللہ یشرکنا باللہ ولا یسرقنا ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن ولا عطی ببہتان یفترینہ بین ایدیہن و ارجلہن ولا ولاء فی معروف اے نبی جب تیرے پاس مومنہ عورتیں آتی ہیں وہ اس بات پر بیعت کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی اللہ کے ساتھ کچھ بھی نہ چوری کریں گی نہ زنا کریں گی نہ اپنی اولادوں کو قطر کریں گی اور نہ ہی وہ بہتان گڑیں گی اپنے ہاتھوں سے اور اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے درمیان یعنی کسی قسم کا کوئی بہتان نہیں باندھے گی اور نہ کسی نیک کام میں تیری نافرمانی کریں گی فبا یہ تو تو ان سے بیعت کر لے اور ان کے لیے اللہ سے بخشش طلب کر ان اللہ غفور رحیم یقین اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت رحم والا ہے یا ایوہ الذین آمنوا لا تتبلو قوم غضب اللہ علیہم اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو تم ان لوگوں کو دوست مت بناو جن پر اللہ کا غضب ہوا اللہ کا غصہ ہوا قد یعیسو من الاخرہ جو آخرت سے اس طرح نا امید ہو چکے تھے کما یعیس الكفار من اصحاب القبور جس طرح کہ وہ کافر نا امید ہو چکے جو قبروں والے ہیں یعنی قبروں میں پڑے ہوئے کافر جس طرح نا امید ہوئے تھے یہ بھی ویسے ہی نا امید ہو گئے ہیں آخر سے ان کو اپنا دوست نہ بناؤ